سورت عبس بسم اللہ الرحمن الرحیم آبص اللہ کا لال لہ یس زکا اور یز زکر او فن فاح ذکرا اما من استغنا فانت لہو تہو و اما من جا تک انہا تذکرہ فمن شاہ ذکرہ فی بعیدی سفرت کرام متفر صدق اللہ یہ جو سورہ مبارکہ ہے اس کے بارے میں بعض حضرات کو جو اپنے خیال میں چاہتے ہیں کہ حضور کا مقام جو ہے جتنا بلند سے بلند ہو رکھا جا سکے تو اس کی ادھر ادھر کی تعویلیں کرنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ واقعہ بالکل اسی طرح پیش آیا جیسے کہ یہاں لکھا ہوا ہے اور اس کی تک کوئی تعویل کرنے کی ضرورت نہیں دیکھیے نبی کا معاملہ یہ ہوتا ہے رسول کا معاملہ خاص طور پر کہ اسے دیکھنا ہوتا ہے کہ مجھے ایک عظیم جو میرے اوپر ذمہ داری ڈال دی گئی ہے اس کے پورا کرنے کے لیے بہتر راستہ کون سا ہے اب ظاہر بات ایک معاشرہ ہے اس معاشرے کے اندر طبقات ہیں ڈی فیکٹو ہیں آپ کے لیے تو وہ گیون ہے آپ نے خود تو پیدا نہیں کیے ہیں موجود ہیں اب ان میں ظاہر بات ہے جو لوگ زیادہ اثر و رسوخ رکھنے والے ہیں ان میں سے ایک اگر ایمان لے آئے تو وہ دوسرے عوام الناس میں سے بیسوں اور دسیوں کے مقابلے میں زیادہ اہم ہو جائے وہ کسی بات ہے اس میں کوئی کوئی راز والی بات تو ہے نہیں اسی لیے حضور نے دعا کی جھولی پسار کر دعا کی پروردگار عمر عبد الخطاب اور امر عبدالحستاب یعنی ابو جہل میں سے ایک کو تو میری جھولی میں ضرور ڈال دیں ایسے لوگ ہیں اپنے معاشرے میں اثر و رسوخ رکھنے والے ہیں حیثیت ہے تکڑے ہیں تو اگر ان میں سے کوئی ایمان لے آئے تو تقویت حاصل ہوگی تو نتیجہ یہ نکلتا تھا کہ حضور ایسے لوگوں کی طرف زیادہ راغب رہتے تھے توجہ فرماتے تھے پھر خاص طور پر جو لوگ اپنے ساتھی ایمان لے ہی آئے ہیں اب یہ کہ ظاہر بات ہے وہ تو اپنے ہی ہیں آدمی بسا اوقات کو زیادتی کر بیٹھتا ہے اپنوں کے اوپر اور اس کی اپنائیت کی در حقیقت کہ یہ تو اپنا ہے اس کو کوئی بات نہیں سہ جائے گا برداشت کر لے گا اور یہ سمجھ لے گا کہ اس میں کوئی مسلحت ہوگی تو اگر اس طرح کا رویہ ہو تو یہ بالکل منطقی ہے سمجھ میں آنے والی بات ہے ایک روز حضور کے پاس کچھ قریش کے سردار بیٹھے ہوئے تھے گفتگو کر رہے تھے عبداللہ ابن ام مکتوب رضی اللہ تعالی عنہ ہوئے نابینا صاحبی ہیں وہ آ گئے اب یہ کہ بھارت نابینا تھے لیکن یہ کہ بہرے تو نہیں تھے اندازہ تو انہیں بھی ہو گیا ہوگا کہ اس وقت گفتگو ہو رہی ہے کن لوگوں سے ہو رہی ہے اور جو نابینا ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی کوئی اور ایک رنگ تیز کر دیتا ہے کمپنسیٹ تو کرتا ہے نا ان کو تو انہیں یہ چاہیے تھا کہ اس وقت وہ خاموش رہتے انہوں نے یہ کیا بار بار حضور کو اپنی طرف متوجہ کر رہے ہیں حضور ان سے گفتگو کر رہے ہیں اس وقت اس پر کس ناگواری کے آسار پیدا ہوئے حضور کے تیورے پر بل پڑ گئے اور حضور ان کی طرف متوجہ نہیں ہوئے وہ بدل ہو کر وہاں سے اٹھ کر چلے گئے اس پر پھر یہ کہہ لیجئے حضور کا لفظ اعتاب یہ اعتاب نازل ہوا مجھ پر اس لیے کہ اس کے بعد پھر جب کبھی بھی آتے تھے عبداللہ ابن محبوب حسوم تو حضور فرمایا کرتے برہم امبل نظی آت امنی اللہ فی برحب آؤ شخص کے لیے جس کے بارے میں اللہ نے مجھ پر اعتاب فرمایا ہے اب اس نے یہ تعویل کرنا کہ حضور کے مقام پہ ہو ہی نہیں سکتا انہونی بات ہے ادھر سے ادھر سے ضرورت نہیں یہ رسول بھی بشر ہوتا ہے بشر ہونے کے علاوہ میں نے آپ کو بتایا ہے یہ دعوت کا تقاضا ہے اب جو یہ ہمارے اس وقت کے جو ساتھی تھے غریب جو حضور کے ساتھی تھے اور جو جن کو پیٹا جا رہا تھا مارا جا رہا تھا جو مزدور تھے جو وہاں کے غلام تھے ظاہر بات ہے کوئی صاحب حیثیت کوئی شخص ایمان لے آتا تو ان کی تکالیف میں کمی ہوتی انہیں ایک طرح کی سپورٹ ملتی اس لیے جہاں تک نیت کا معاملہ وہ بالکل ٹھیک تھا البتہ یہ کہ کسی وقت ایسا ہوتا ہے کہ نیک نیتی کے ساتھ بھی نیکی کا جذبہ بھی ایک حد اعتدال سے تجاوز کر جاتا ہے اور یہ قاعدہ ہے حسنات الابرار سیات المقربین یہ درجات کی بات ہے یہ بات عام آدمی کرتا کوئی بات نہیں تھی یہ بات محمد سے سرزد ہوئی صلی اللہ علیہ وسلم تو اللہ تعالیٰ اپنے بڑے بندوں کی جو ہے چھوٹی خطاؤں کے اوپر بھی ایسا انداز اختیار کرتے ہیں کہ جیسے ان سے بہت بڑی خطا ہو گئی تو یہ ہے سارے مسائل سامنے ہو تو پھر کوئی ضرورت کسی تعمیر کی نہیں اللہ اب بار بار جو انہوں نے متوجہ کیا ہوگا تو حضور کا کہ چہرے پر کچھ تھوڑی سی ناگواری سے شکلیں پڑ گئی اور آپ نے ان کی طرف خطاب نہیں کیا پھر موڑ طرف دیکھیے وہ دیکھ کر پھر یہ ماتھے پر شکلیں لے کر آپ نے پھر منہ موڑ لیا انجاہ العما اس بات پر کہ اس کے پاس ایک نابینا آیا مما یدری کا لال نہ زکا ہے نبی آپ کو کیا معلوم کہ اسے وہ تزکا تفکیہ حاصل کرتا وہ بلند مقامات آپ کی گفتگو سے استفادہ کر کے اپنے درجات بلند کرتا اور یہ زک کر وہ فتن فاؤ ذکر یا یہ کہ وہ نصیحت اخذ کرتا اسے وہ نصیحت مفید ہوتی اما استغنا آپ کا معاملہ یہ ہے کہ جو مستغنی ہے سننے کو تیار نہیں ہے پانتا لہو تصدا تو آپ ان کے فکر میں رہتے ہیں آپ ان کے پیچھے اپنے آپ کو ہلکان کرتے ہیں یہ لوگ جو ہیں یہ تو آپ کی بات سننے کو تیار نہیں ہے مما علیہ کا اللہ عزرت کا اور اگر وہ پاکی اختیار نہیں کرتے تو آپ کے اوپر کوئی الزام نہیں آپ سے پوچھ گچھ نہیں ہوگی وہ من جا کر یسا اور وہ کہ جو آیا ہے آپ کے پاس دوڑ کر چل کر آیا ہے بھاگ کر آیا ہے وہ ہوا یکشا اس کے دل میں خشیت بھی ہے فن کا ہو تلخا تو آپ اس سے کچھ استغنا اور تغافر بن نہ کیجیے ان نہا تذکرہ یہ قرآن کو یاد دہانی ہے فمن شاہ زہ کرا جو چاہے اس سے نصیحت اخذ کر لے ابو جہل نہیں کرتا دفاع ہو ابو لہب نہیں کرتا دفاع ہو جو کرنا چاہتے آپ کی توجہ ادھر ہونی چاہیے جیسے سورہ کہب کے اندر آیا بس میں نفس کا مال نذین یدون رب ہوں بالغدات والعشی یریدون وجہ ہو ولا تعد عینا کا عنہ ترید زینت الحیات دنیا ولا تطع من اغفلنا قلبه عن ذکرنا واتبع هواه فكان امره فرطا تو یہ مختلف مواقع پر یہ بات آئی ہے لیکن ظاہر بات ہے کہ حضور معاذ اللہ سما معاذ اللہ سما معاذ اللہ کسی ذاتی غرض کی وجہ سے تو نہیں اور یہ ہمیشہ ہوگا دعوتوں میں تحریکوں میں ظاہر بات ہے ہر سطح کے لوگ ہوتے ہیں اب جو بھی دائی کوئی ہے کوئی جماعت کا امیر ہے اب اس کا وہی ہوگا اور وہ چونکہ ایک کمپلشن ہے کہ جو لوگ معاشرے میں زیادہ مؤثر ہیں صاحب حیثیت ہیں ان کا ایمان لے آنا ان کا ساتھ آ جانا کسی تحریک میں شامل ہو جانا وہ تحریک کے لیے اپنے لیے نہیں ذات کے لیے نہیں اس تحریک کے لیے اس دعوت کے لیے اس مقصد کے لیے یقیناً مفید تر ہے اس حوالے سے معاملہ رہے گا اور اس میں یقیناً پھر ایسا ہوتا ہے کہ دوسرے طبقات کے لوگ جو ہیں وہ پھر اسے محسوس کرتے ہیں مغیرت سی ہو جاتی ہے یہ در حقیقت دنیا میں بھی یوں سمجھیے کہ ہر اعتبار سے یہ پل سراج جسے ہم کہتے ہیں کہ اس کو بال سے زیادہ باریک اور تلوار کی دھار سے زیادہ تیز ہوگی وہ دنیا میں بھی ہے دو انتہاؤں کا معاملہ ہر وقت رہتا ہے کوئی شخص جو ہے وہ اپنی خود داری عزت نفس کی وجہ سے ایک رویہ اختیار کرتا دوسرا سمجھتا متکبر ہے یہ ایک شخص ہے جو کسی کے ساتھ ملائمت سے پیش آتا ہے دوسرا سمجھتا ہے میری خوشامد کر رہا ہے چاپلوسی کر رہا ہے تو ان دونوں چیزوں کے اندر تکبر اور خود داری بس یوں سمجھیے کہ قدم ہے فاصلہ دارن میں قدم بھی بڑی شہ ہے وہ باریک بال ہی ہے درمیان میں کہ خود داری کسے کہتے تکبر کسے کہتے تو اس میں یہ ہے کہ ہر معاملے کے اندر کوشش ہونی چاہیے درمیانی راستے کی جتنی بھی انسان کر سکے یہاں جس شان کے ساتھ قرآن کا ذکر ہوا ہے کہ اس قرآن مجید کو بھی آپ آپ اپنا جس طریقے سے اپنی اپنی فرض رسالت کی ادائیگی کے لیے جس طرح آپ اپنے آپ کو ہلکان کر رہے ہیں اس میں ایک پہلو اور بھی ہے اس قرآن کی بھی توہین ہو رہی ہے اس قرآن کو بھی لیے لیے آپ پھر رہے ہیں ان کو دے رہے ہیں پڑھو اور سنو اور سمجھو پھر میں سناتا ہوں پھر سناتا ہوں کل انہا تذکرہ فمن شاہ ذکرہ نہیں نہیں نہیں یہ تو ایک نصیحت ہے جو چاہے اخذ کرے جو نہیں کرنا چاہتا دبا ہو فی صحف مکرمت اور یہ قرآن اصل میں تو ہے بڑے باعزت صحیفوں میں بلکہ یہ چوتھا مقام آ گیا اگر یہاں پہ لفظ نہیں آیا ہے وہ جیسے کہ ہم پڑھ چکے ہیں حوامین کے سلسلے میں یہ قرآن کہاں ہے وَإِنَّهُ کتاب لدینا للی حَكِيمٌ یہ تو ام کتاب کے اندر ہے جو ہمارے پاس ہے اور بڑے برند مقام پر ہے اور سورہ واقعہ میں ہم پڑھ چکے ہیں یہ قرآن کہاں ہے فی کتاب مکنون لا یمستمت یہ تو چھپی ہوئی کتاب میں ہے مخفی کتاب میں ہے اسے چھو ہی نہیں سکتے مگر صرف وہی جو نہایت پاک باز ہیں کون ہے نہایت پاک باز فرشتے ہیں ان کے ساتھ نفس ہمارا ہے ہی نہیں ان کے ساتھ وہ عالم خلق کا وہ تقاضا ہے ہی نہیں وہی ہے کہ جو اس کے وہاں پر جو ہے ان کے سامنے وہی لکھنے والے جو آ جائے گا لکھنے والے آگے چل کر آئے گا وہ یہ قرآن کہاں ہے بل ہوا قرآن المجید الفی لوہ محفوظ تو لاہ محفوظ کتاب مخنون ام الکتاب اصل قرآن وہاں جیسا کہ بارہ میں نے کہا یہ تو قرآن کی مصدقہ نقول ہے جو اللہ نے ہمیں فراہم کر دی اصل قرآن وہاں ہے اسی کا تذکرہ یہاں ہو رہا ہے فی صحف مکرمت وہ ام الکتاب جو ہے وہ تو بڑے مکرم بڑے معزز باعزت ورقوں میں ہے مرفوا بلند بالا متحرہ عیدی سفر وہ ان کے ہاتھوں میں لکھنے والے فرشتے وہاں سے نقلے تیار کر کر کے بھی تو آخر بھیج رہے ہیں نا وہ بے عیدی سفرت ان کرام برارا اور وہ خود بھی بڑے باعزت ہیں بڑے نیک ہیں تو یہ ہے قرآن مجید کا مقام تو آپ اس قرآن مجید کے ساتھ بھی اس کے مقام کو سمجھتے ہوئے معاملہ کیجئے جو اس کی توہین کرتا ہے اسے دفع کیجئے اس کو اس کو بونا لگائیے اور آپ تو اپنے آپ کو جو بھی آپ کے پاس چل کر آئے اور جو واقع تعلیم ہو ہدایت کے اور نیکی کے اور تقوا کے ان پر توجہ دیجیے وہ تو لگ ماں آگ فرا ہلاک ہو جائے یہ انسان کس قدر یہ نا شکرا ہے من اشین شعین کا کبھی سوچیں گے اللہ نے اسے کس چیز سے پیدا کیا ہے من نطفہ ایک بون سے خلقہ اسے بنایا فقدرا اس کا ایک اندازہ مقرر کر دیا دیکھیے ہر انسان کا ایک اندازہ ہے شاکلا آج ہم سمجھتے ہیں جینز جینز ہیں ہر شخص کو جو جینس ملے ہیں اسی کے حساب سے اس کا شاخلہ وجود میں آئے گا یا تو اس کو جو جینس مل رہا ہے ماں سے اور باپ سے اور یا پھر یہ ہے کہ جس ماحول میں اللہ نے اس کو پیدا کیا اس سے اس کا ایک شاخلہ وجود میں آتا ہے تو فرمایا کہ اس کا پھر ایک اندازہ بھی ہم نے مقرر کر دیا سمت سبیر یسرا پھر ہم نے آسان کر دیا اس پر راستہ اس میں یہ بھی ہے مانی لیے گئے ہیں کہ ماں کے پیٹ سے اب کس طرح یہ مرحلہ سخت ہے اس کا وہ راستہ جو اس کا نکلنے کا ہے کس طرح سخت ہے کس طرح انسان کے لیے واقع کرنے کو یوا ہے تو اس کو وہ راستہ اس کے لیے آسان کر دیا لیکن یہ کہ پوری زندگی کا راستہ بھی ہے سما ماتا وہ فاق بڑا پھر اس پر موت کی اور اسے قبر میں داخل کر دیا سما شاہ پھر جب چاہے گا اسے اٹھا لے گا اب اس میں جو اثر ہے ردم کو دیکھیے یہ کیا پھر یہ کیا پھر یہ کیا پھر یہ کیا پھر تو کیا یہی مشکل ہے کہ دوبارہ اٹھا نہیں سکتا الانسان مات پڑا من اش خلق امن اٹھا خلق ہوں برا ہوں سما سبیر شان رہ کلّا لما یکما مرا کوئی نہیں لیکن اس نے تاحال وہ بات پوری نہیں کی جس کا کیسے حکم دیا گیا تھا فل ینزور انسان اللہ ہی تو ابھی اگر کوئی شک ہے تو ذرا انسان غور کرے اسے کس طرح پیدا کیا تھا اب اس کے لیے غذا کہاں کہاں سے اللہ دے رہا ہے اس کا پیدا کرنے والا فل نزور انسان الا تام ہی وہ ذرا اپنے کھانے کو دیکھو غذا کو دیکھے انا سبب نل ماں سب ہم نے آسمان سے بارش برسایا جیسے کہ برسایا جاتا ہے پانی برسایا سم شک نل اردا شکن پھر ہم نے زمین کو پھاڑا جیسے کہ وہ پھٹتی ہے اس میں سے وہ کھوپلے نکلی ہیں فمبت نافیہ حبن ہم نے اگا دیے اس میں اناج وہینا باؤں و پگبند اور اس میں انگور بھی اور مختلف ترکاریاں بھی ککڑیاں وغیرہ وہ زیتون و زیتون و نخلن و کھجورے وہ دائے کا غلبن اور بڑے گھنے اور گنجان باغ وہ فاق اور میوے و امن اور چارہ تمہارے جانوروں کے لیے مطالعم وم یہ تمہاری ضروریات کی بہم رسانی ہے تمہارے لیے بھی اور تمہارے چوپاوں کے لیے بھی اس قدر یہ مضامین جو ہے مل رہے ہیں سورہ نازعات کے اور قیامت کے فیضا جات وہاں کیا تھا فیضا جات مت القبرا یہاں آیا فیضا جات جب وہ آ جائے گی کان پھوڑنے والی یعنی جب وہ سور میں پھونکا جائے گا تو وہ جو کان پھوڑنے والی آواز آئے گی یوم یا المر و اس دن بھاگے گا انسان اپنے بھائی سے وہ ام ہی اور اپنی ماں سے وہ ابھی ہے اور اپنے باپ سے وہ صاحبت ہی اپنی بیوی سے وہ بنی ہے اپنے بیٹوں سے لیکن کل منہم یوم شان ہر جان کے لیے ہر انسان کے لیے اس دن ایک ایسی جان پر بنی ہوگی جو ہر ایک سے اسے بالکل بے خبر کر دے گی وہ اسی میں نفسی نفسی اسی میں الجھا ہوا ہوگا وجوہ یوم مسفرہ اب وہی نقشہ جو سورہ قیام میں آیا تھا وجوہ یوم لو میزینا زیرا وجوہ باسرۃ تظن ان يفعل بها فاقرہ وجوہ یوم مسفرا بہت سے چہرے ہوں گے اس روز روشن کا تم تبسم ہوگا ان کے چہروں پر ہنس رہے ہوں گے اور خوشیاں منا رہے ہوں گے وہ وجوہ یوم علیہ غبارہ اور کچھ چہرے ہوں گے ان کے اوپر دھول پڑی ہوگی غبار آلود چل حقوہ کا طرح ان پر سیائی چھائی ہوئی ہوگی الا فرت الفجرا یہی ہے وہ کہ جو منکر ہے اور فاجر ہے اپنے نفس کے تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے وہ تمام حدود سے اور قیود سے آزاد ہو جاتے ہیں بارک اللہ علی ولکم فی القرآن العظیم و نفانی ویات بالآیات بل آیات وزی حقیقت